وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تم کو بچا لیا اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا نجات دینے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ موسا علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مٹبھیڑ ہو گئی موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری پانی دو طرف ہو گیا موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی موسا علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب بیچ میں پہنچا تو پانی نے ہر طرف سے آ گھیرا اور سبھی اس میں غرق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ نے موسا اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لیے موسا نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسا کا تم سے زیادہ حقدار ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بخاری مسلم نسئی ابن ماجہ